قوارير من فضة قدروها تقديرا وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو خادمان جنت نے بہت ہی مناسب انداز میں بھرا ہوگا